یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں